جان لو کہ اللہازم کو زندہ کرتا ہے اس کے میرے پیچھے بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بان فرما دیں کہ تمہیں سمجھ ہو